اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں ام سلیم کے گھر نماز پڑھائی میں اور یتیم مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ام سلیم رضی اللہ عنہ ہمارے پیچھے تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اکہتر